حضرت ابن دیلمی گھوڑے پر سوار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے کہا اے عبداللہ بن عمر کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب کی بابت کچھ بیان فرماتے سنا ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا میری امت میں سے جو شخص شراب پیے گا اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو سڑسٹھ